سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائل عقل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم لوگ مویشی رکھتے تھے کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہی اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی وہ لوگ چراگاہ کی طرف گئے لیکن مقام حراہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور انہیں ہرا کے کنارے چھوڑ دیا گیا آخر وہ اسی حالت میں مر گئے قطادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقے کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایزا دے کر اسے قتل کرنا سے منع فرمایا اور شعبہ ابان اور حماد نے قطادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ اورینا قبیلے کے تھے عقل کا نام نہیں لیا اور یہ بن نبی کثیر اور ایوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بانوے